دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے نا جو چیز ہمیں مل رہی ہے دوسروں کو دینے میں ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہمارا ہماری دولت سے کچھ کم نہیں ہوگا دوسروں کو بھی مل جائے یہ فکر رکھنا چاہیے آگے سب کے چلیے منتظر نہیں ہے ہاں جی, ہاں جی۔ کھلے ہوئے ہیں سب موبائل کھلے ہوئے ہیں سیدی و زندی محبی و محبوبی مشکی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں عنوان ہے اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان یعنی جب کوئی اللہ والا اپنے دل سے اور آنکھوں کے آنسو جاری رہتے ہیں اور دل سے بیان کرتا ہے کرتے دل سے بیان کرتا ہے تو اس کا بیان عجب ہوتا ہے یعنی کو تاثیر ہوتا ہے غم کے بغیر ہوتی نہیں اللہ کے راستے میں غم اٹھانا یہی تو ایک کام ہے کرنے کا لیکن اسی سے لوگ گھبرا جاتے ہیں <laughs> یہ کام کرنے کا ہے وہی کام سے گھبرا جاتے ہیں کہتے ہم جیت میں آئے ہیں تو ہمیں آسانی ہی آسانی ہونی چاہیے فوراً اللہ کی مدد آ جانی چاہیے اور فرشتے آ کر گھر میں کھانا بھی رکھ جائیں فرشتے آ کر پیسہ بھی دے جائیں یا دمنات ہمارے قابو میں آ جائیں <laughs> یہ تھوڑی ہے کام کام تو یہ ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانا اور فرما رہے ہیں کہ اس غم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں آیا جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جانا جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جانا سیاہ پتلی آنکھوں کی پتلی کیا ہوتی ہے عموماً اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا کیسا خزانہ رکھا ہے یقین نہیں آتا کہ کالی چیز کے اندر اندھیری چیز میں ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سب چیز نظر آ رہی ہے ہی بغیر غم کے بیان ہے میں کہیں کہ غم میں کیسے فکا ہو سکتا ہے بس یہ غم ہی ہے غم کے ذریعے معرفت بیان ہوتی ہے یہ راستہ ہے غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں آیا جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے جانا مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان مشکل کا درد کا لفظوں میں ہو بھیا اے آ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ اے آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ مشکل تھا درد دے تو لو میں ہو بیا تیرا شکریہ تو خود ہے تو نے ہی راز کہہ دیا چشمے شام کی شام کون برسانے والی خون شام آئے خون برسانے والی آنکھ چشم چشمے شام خون برسانے والی آنکھ یعنی جن آنکھوں میں اپنی تمناؤں کا خون بھی شامل تم نے دیا ہے چشمے کو پیشان میرا کر دے دل سات تیرا ہے عجب بیان جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زبان جیسے تجھے نہیں ہے کوئی یعنی یہاں تک جش چشم اخبار خود ایک عجیب بیان ہے کوئی اللہ والا بیٹھا ہو اور آنکھ سے آنسو بہ رہا ہو اور نہ بھی بہ رہا ہو لیکن اس کا دل رو رہا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنا ہی جو ہے وہ ایک یعنی سینکڑوں بیانوں سے افضل ہے اس کے پاس بیٹھنا سینکڑوں بیانوں سے زیادہ نافذ کیونکہ اس کے دل میں جو اللہ کی محبت اور کیفیات ہیں اصل وہ مقصود ہے وہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہیں جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینا کا سینہ ہے جیسے تجھے نہیں کوئی حاجت زبان تجھ کو مبارک تیری رفعت اے آسمان مجھ کو مبارک میری سجدے کی باتیا سے دل نے آ چھپایا تھا راز تھے مدت سے دل نے آ چھپایا تھا تھے آہ تو نے پاش کیا راز بے بیان اے آہ

میرے نتبت کا خزانہ کون ہے ویران گدے ویران میں ہے نسبت کا خزانہ اکثر اسی ویران میں ہے نسبت کا خزانہ اپنی ناجائز خواہشات سے دل کو ویران کر دیا اس ویرانے میں نسبت کا خزانہ اکثر اسی ویران نسبت کا خزانہ جس نے گرا دی اپنی تمنا کی جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بتی میرا نسبت کا خزانہ خزانہ ویرانے میں دفن ہوتا ہے بولے آپ تھوڑی فکر کا مشکل میرانے میں دفن کرتے ہیں اکثر سیر میرا نسبت کا خزانہ اکثر سیر نسبت کا جس نے گرا دی اپنی تمنا کی باتیاں گرا دی اپنی تمنا کی باتیاں ہم کے بغیر مار ہوتی نہیں آیا سیاہ کتنی سے روشن لئے جان مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے الہامی تشریحات کا مجموعہ ہے خزائے الحدیث اس میں سے پڑھ کر سنایا جائے حدیث پاک کی الہامی تشریحات لا الہ الا اللہ لئی حجاب دون اللہ ترجمہ یہ حدیث پاک ہے اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں لا الہ الا اللہ کہتے وقت یہ مراقبہ کریں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے اور یہ کوئی جاہلانہ تصور نہیں مدلل مدلل مدلل فرمان نبوت کے مطابق تصور کو مدلل پیش کرتا ہوں جو تصور قرآن و حدیث سے مدلل نہ ہو وہ تصور ہی نہیں مشکار شریف کی روایت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے یعنی لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش شاہ عالم ہی تک نہیں پہنچتا بلکہ رب عرش آدم عالم سے ملتا سوچیں کہ لا الہ سے سارا عالم ختم ہو گیا بس ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے آصف میں دعا کرنے کے ہم نے غیر اللہ کو دل سے نکالا لیکن اے اللہ ہم سے کیا نکلے گا ہم کمزور ہیں جس طرح کمزور بچہ ربا کو پکارتا ہے بندہ کمزور ہے تو ربا کو پکارے اے میرے ربا آپ اپنی مدد بھیج دیجیے اور غیر اللہ کو ہمارے قلب سے نکال دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سو بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں تاریخ کے چاند کے مصر چمکے گا اس پر اگر کوئی کہے کہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ پر اتنی بڑی بشارت ہے تو کوئی صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے اور نماز روزہ نہ کرے گناہوں میں مبتلا رہے تو کیا لا الہ الا اللہ سے پھر بھی اس کا چہرہ چمکے گا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے پل کو عطا فرمایا کہ جو سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے یعنی نبی نے جو فرمایا کہ اس میں اور اللہ میں کوئی ایجاد نہیں اور قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانے چپکے گا جو سو مرتبہ روزانہ الہ الا اللہ کرے گا تو اس فرمان نبی کی لاز رکھتے ہوئے اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس طرح قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھری کے چاند کے معنی چپکے گا فرمایا کہ چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے اگر دل میں اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے تو چہرہ اللہ کا ترجمان ہوگا اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی جیسا کہ حدیث شریف حدیث شریف میں چہرے اللہ یعنی اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کے دل میں زیر اللہ ہے تو چہرہ ترجمان غیر اللہ ہوگا دل میں اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمان ہوگا دل میں اگر نفاق ہے تو چہرہ ترجمان کی محبت کا درد ہے تو چہرہ ترجمان اور اگر دل تجلیات الہیہ کا حامل ہے تو چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ ہوگا جو دل میں ہوگا چہرہ وہی بتائے گا اسی لیے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو جو آپ کی مجلس میں بدنظری کر کے آیا تھا دیکھ کر فرمایا ماں بال اقوامی یا ترشاہ سے کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے بنا ٹپکتا ہے اس لیے کلمے کی بنیاد ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ تم لا الہ الا اللہ سے لا الہ سے غیر اللہ کو نکال دو لا الہ سے غیر اللہ کو دل سے نکال دو پھر اللہ سے تمہارا دل اللہ کی تجلیات خاص طور سے متجلی ہوگا تو پھر سارے عالم میں تمہارا چہرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوگا اور ہر مومن سارے عالم میں ایمان پھیلا دے گا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے کلمے کا یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار عطا کروایا یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا سبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عجیب عجیب نادر موتی دے رہا ہے اور ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کر لے یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ذاکر کو منقور تک پہنچا دے یعنی اپنی ذات تک مجھے پہنچا دے میرے شہر فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے یعنی جس کا ذکر کیا جائے اس کو جو ذاکر ہے جو ذکر کرنے والا ہے وہ جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اس تک پہنچا دیتا ہے ذکر یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے اس کا ذکر زال کا خراب ذاکر میں بھی ہے اور مذکور میں بھی ہے یہ ذکر واسطہ اور رابطہ ہے بندہ اور اللہ کے درمیان بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کر پائے اللہ پاک ہم کو قیامت دن ایسی حال میں اٹھائے کہ ہمارے چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا اللہ پاک اس کی زندگی کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس میں گناہوں سے بچنے کی اور اللہ اللہ تعالیٰ یاد توفیق نصیب اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما دے جہاں سب آنے والوں کو اور ہماری آواز سننے والوں کو جہاں جہاں تک آواز پہنچے اللہ جذب فرما لیجیے اور اللہ اپنے کرم سے جذب فرما کر اولیاء یقین چھت انتہا ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو رشتے داروں کو اللہ تمام آمد المسلمین کو بھی اللہ جذب فرما کر اور یہ صرف یقین کی پت سے انتظار تھا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں جہان کے کام بنا دے دونوں جہان کی نعمتوں سے بالم بال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ